ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا ان میں قمیض تھی نہ پگڑی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکاون